یہ کس کی پونچھ ہے ایک دھوپ والے دن ایک چھوٹا بندر ایک درخت سے نیچے کود پڑا اور چاروں طرف دیکھا اچانک اس نے چونک کر دیکھا ایک پونچھ تھی جو خود ہی زمین پر پڑی تھی یہ کس کی پونچھ ہے بندر نے بلند آواز میں پوچھا میں بہتر معلوم کروں گا اس نے پونچھ اٹھایا اور جنگل کے راستے پر چل پڑا قریب کے تالاب سے ایک مچھلی اٹھی کیا یہ تمہاری پونچھ ہے چھوٹے بندر نے پوچھا نہیں ایسا نہیں ہے مچھلی نے کہا کیا میں اپنی پونچھ کے بغیر اس طرح تیر سکتی ہوں اور وہ اپنی پونچھ کو آگے پیچھے کرتے ہوئے تیزی سے دور ہوئی پانی میں تیرتے ہوئے پھر یہ کس کی پونچھ ہے چھوٹے بندر نے حیرت سے پوچھا ایک جوابی آواز آئی کھٹ کھٹ کھٹ او یہ کیڑے مکوڑوں کے لیے چونچ مارنے والا تھا کیا یہ تمہاری پونچھ ہے چھوٹے بندر نے پوچھا یہ رہی میری پونچھ کیا تم دیکھ نہیں سکتے ہدہد نے کہا اس کے بغیر کیا میں اس طرح بیٹھ سکتی ہوں یہ اوپر اور نیچے اور اطراف میں اچھلتی ہوئی اپنی سخت پونچھ سے درخت کے تنے پر توازن برقرار رکھتی ہے کیونکہ اسے چھال میں کیڑوں کی تلاش تھی اچانک ایک گلہری درخت سے نیچے آ گئی یہ چھوٹے بندر کے پاس اتری اور ایک گری دار میوے لینے کے لیے بھاگی کیا یہ تمہاری پونچھ ہے چھوٹے بندر نے پوچھا نہیں گلہری نے کہا یہ رہی میری خوبصورت پونچھ اس کے لمبے بال چاروں طرف کھڑے ہو کر میں درختوں میں اوڑ کر زمین پر اتر سکتی ہوں چھوٹے بندر نے درخت کی چوٹیوں میں جھانکا یہ اوپر چڑھنے اور کھیلنے کی آرزو رکھتا تھا لیکن اس پونچھ کے مالک کو اس کی ضرورت تھی تو چھوٹا بندر آگے چل دیا دیکھو تم کہاں جاتے ہو ایک آواز نے کہا چھوٹے بندر نے نیچے دیکھا او نہیں یہ ایک ناراض بچھو تھا برا کرم مجھے معاف کر دیں چھوٹے بندر نے کہا کیا یہ تمہاری پونچھ ہے تم میری پونچھ کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہو نا بچھو نے جواب دیا اور اس نے اپنی پونچھ سیدھے چھوٹے بندر کی طرف اشارہ کیا اگر میں نے تمہیں ڈنک مارا تو تم مر جاؤ گے اس نے خبردار کیا بھاگ جاؤ بھاگو چھوٹے بندر نے عمل کیا جیسے ہی یہ چل رہا تھا ایک ماں خرگوش اپنے بچوں کے ساتھ اس سے گزری وہ سب اپنے اپنے بل میں کود کر غائب ہو گئے ماں خرگوش چھوٹے بندر نے نیچے بلایا کیا تم اپنی پونچھ ڈھونڈ رہی ہو خرگوش کی ماں بل سے باہر آئی یہ رہی میری پونچھ دیکھو میں اسے کیسے مروڑتی ہوں اس نے کہا او چھوٹے بندر نے کہا آپ کی کھال بھوری اور سرمئی ہے لیکن آپ کی پونچھ سفید ہے یہ بہت چھوٹی اور ملائم ہے ہاں واقعی خرگوش نے کہا جب میں دوڑتی ہوں میں اسے ایک طرف سے دوسری طرف گماتی ہوں یہ میرے دشمنوں کی توجہ ہٹاتا ہے اور میں بچ جاتی ہوں کتنی مفید پونچھ ہے چھوٹے بندر نے سوچا تبھی کوئی نیا آیا یہ ایک چھپکلی تھی جس کی پونچھ نہیں تھی چھوٹا بندر اس کی طرف بھاگا مجھے تمہاری پونچھ مل گئی یہ رہی وہ میری پونچھ تھی چھپکلی نے کہا لیکن اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے بندر نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر پوچھ کے مچھلی تیر نہیں سکتی ہد درخت کے تنے پر توازن نہیں رکھ سکتا گلہری زمین پر نہیں چل سکتی بچھو اپنا دفاع نہیں کر سکتا خرگوش اپنے شکاریوں سے بچ نہیں سکتا اور میں میں درخت کے درمیان اس کے بنا جھول نہیں سکتا ہر ایک کو پوچھ کی ضرورت ہے اور میں بھی چھپکلی نے کہا لیکن کل ایک سانپ نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے اپنی پونچھ کو گرا دینا پڑا جب وہ زمین پر گھومتے ہوئے مڑ گیا تو سانپ نے اسے ڈس لیا اس لیے میں وہاں سے بچ سکی یہ حیرت انگیز ہے چھوٹے بندر نے کہا لیکن تم اسے واپس کیوں نہیں چاہتی دیکھو چھپکلی نے کہا میں پہلے ہی ایک نیا بڑھا رہی ہوں او چھوٹے بندر نے کہا آپ کے پاس سب سے حیرت انگیز پونچھ ہے